فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے رہو اور جب تمہیں اطمینان ہو جائے تو نماز کو پہلے کی طرح قائم کرو بے شک نماز مقررہ اوقات میں مومنوں پر فرض کر دی گئی ہے اس آیت میں مومنوں کو ہر حال میں اللہ کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور خاص طور سے جب وہ حالت جنگ میں ہوں اس لیے کہ روحانی قوت مادی قوت پر بہرحال غالب ہو کر رہتی ہے اس لیے مجاہدین اسلام صرف نماز میں ہی ذکر الہی پر اکتفا نہ کریں بلکہ ہر حال میں اللہ کی یاد سے اپنی زبان کو تر رکھیں اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جب امن ہو جائے تو مسلمان پوری نمازیں پڑھیں